السراء والضراء أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد محترم ومحبوب عزت مفتساب beloved, respected elders, friends, الحمد لله on the beautiful ni'mah of Iman, that in every situation one sees more and more the beauty and the perfection and the all-inclusiveness and the completion of our deen. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Allah Ta'ala speaks about the completion and the perfection of deen in the form of the teaching of this great deen of Islam. In this ayah, many, many glad tidings for us. And so the present situation and circumstances where there is a lot of paranoia, where there is panic, for a mu'min, firstly, we have good hopes in Allah Ta'ala. We do not resort to becoming panicky. We adopt whatever necessary means there are. In light of the hadith, فِرَّ مِنَ الْمَزُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ To protect our iman. Thereafter, la adwa, that no illness or sickness ever transmits or is contagious on its own strength, only and solely with the will of Allah Ta'ala. So the perfect teaching of our deen is whatever necessary measures, steps, directives there are to protect ourselves and be a benefit to society. We adopt those means, but thereafter, with yaqeen and complete tawakkul from the bottom of our hearts, know that only that can happen which Allah Ta'ala decrees. Very important that we become wary that we do not place yaqeen and tawakkul in the ihtiyat or the means that we are adopting adopt the means and thereafter place our total dependence and trust in Allah Ta'ala. And thereafter our beloved Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam speaks about a mu'min being in a win-win situation in every aspect of life. عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ How enviable is the condition of a mu'min. In أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ الشَّكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ Prosperity, goodness, good health, financial well-being, afiyat, is the lot of that person, and the response is shukr and gratitude to Allah, acknowledging it from our hearts, praising Allah with the tongue, turning to Allah Ta'ala with fervent obedience, then that person, that is better for him, that person has succeeded the test of prosperity. On the other hand, difficulty befalls a person, in whatever form it may be, financial constraints, health, loss of life of beloved ones, and in that condition, our response should be sabara. The person exercises sabr, does not question or object to the decree and the will of Allah Ta'ala, remains steadfast in the ahkam, in the obedience of Allah Ta'ala. And in fact, as Imam Shaf Ali Thanwi rahimahullah ta'ala says, that he turns to Allah Ta'ala, becomes closer through that means of the difficulty, and that was actually Allah Ta'ala's rahmah and special mercy for that person. As far as plagues are concerned, our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam has very clearly emphasized that provided obviously that a person is obedient to Allah, brings one closer to Allah ta'ala, it is one of the forms of shahada. On the other hand, we always make dua for afiyat, for protection. Very important that we ourselves guide others as much as possible to amal, to draw the mercy of Allah ta'ala. As well as Mufti Sahib, Shabi Sahib, now and again in dua saying, Ya Allah ta'ala hame asbab rahmat ikhtiyar karne ki tawfiq ata farmaye Adopt every means that brings us the mercy of Allah Ta'ala. And what that first and foremost, most important, is to do introspection, to leave haram and sin, to sincerely repent from our sins and abundant istighfar. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. The one who does abundant, consistent, excessive istighfar, three great benefits. Allah Ta'ala removes anxieties and worries. Allah Ta'ala opens up a way from difficult and straitened circumstances. And thirdly, Allah gives rizq from means that one never perceived to be the avenue of rizq and sustenance. So abundant istighfar, sadaqah as much as possible, تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء. It cools the anger of Allah Ta'ala and averts and saves a person from a bad, from an evil death. And then we adopt the means, furthermore, of drawing the mercy of Allah Ta'ala, dhikr of Allah Ta'ala, bring alive in our homes, majalis of dhikr, majalis of ta'aleem, as much as possible. Dhikrullah, tilawat of Quran Kareem, Durood Sharif, one of the great means of drawing the mercy of Allah Azza wa Jal. Also very, very important that we have hope, good hopes in Allah Ta'ala under all situations, under all circumstances, and use every opportunity to turn even more to Allah Ta'ala. As Mawlana Ashraf Ali Thanwi, rahimahullah Ta'ala, at the time when there was a severe plague in the region, is at that time that Hazrat had compiled the great kitab, Shawq Watan, and there is a beautiful translation of it in English itself, beautiful translation as well as in, in beautiful print. Let us read from there, encourage Aima, etc., to read to the congregation whatever means are available to convey those messages. And in this we will find great hope and things being contextualized as a mu'min. Allahu Azza wa Jal, give me all of us tawfiq, بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم محترم علماء کرام اور مسلمان بھائیوں جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے ان میں تقدیر کا مسئلہ بھی ہے آمنت باللہ و ہے ہی آخر تک اس میں سات چیزوں کا ذکر ہے آمنت باللہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ملا ہی ان کی فرشتوں پر وہ کتبی ہی کتابوں پر وہ رسولی ہی ان کے رسولوں پر اور قدر خیر ہی و شر ول باس بعد الموت اس میں ایک چیز ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں جو کچھ اچھا کام ہوتا ہے یا برا کام ہوتا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے لکھا ہے پہلے سے مقرر ہے اور تقدیر پر راضی رہنا اور تقدیر پر راضی ہونا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جو مصیبت آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے میں اس پر راضی ہوں مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت میں کیا حکمت رکھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا فائدہ رکھا ہے اس میں ہمارے لیے خیر ہے یا اس کا کیا نتیجہ ہے یہ ہمیں معلوم نہیں تقدیر کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی انجینئر اور معمار بنانے والا بلڈر تعمیر کرتا ہو مکان تعمیر کرتا ہے بلڈنگ تعمیر کرتا ہے پہلے سے اس کا نقشہ بناتا ہے اس نقشے کے مطابق کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو نقشہ بنانے کی ضرورت تو نہیں اللہ تبارک و تعالی کا علم قدرت ارادہ سب کامل اور مکمل ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو سکھانے کے لیے علم اور اس کے بعد پلاننگ اور تقدیر رکھی ہے اللہ تعالی ہر چیز پر عالم ہے یہ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے پھر ہمارے سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پلاننگ رکھی ہے کہ فلان وقت فلان کام ہوگا فلان وقت پر فلان کام ہوگا اگر وہ کام آدمی کے اختیار میں ہو تو اپنے اختیار کا وہ ذمہ دار ہے اگر اس کے اختیار میں نہیں ہے پھر وہ آدمی اس کا ذمہ دار نہیں اس پر کوئی گناہ نہیں بلکہ تقدیر پر راضی رہنے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا مثلا مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تقدیر میں لکھا ہے کہ فلان آدمی فلان جگہ سے چوری کرے گا فلان آدمی فلان آدمی کو قتل کرے گا یہ لکھا ہوا ہے لیکن جو آدمی وہ کام اپنے اختیار سے کرتا ہے اپنے کسب سے کرتا ہے تو اس کے گناہ کا ذمہ دار ہوگا اس لیے کہ اس نے اپنے اختیار سے کیا اور یہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کام اختیار والا ہے یا بے اختیار ہے اگر میں اور آپ ہاتھ ہلاتے ہیں ہاتھ اوپر کیا پھر ہاتھ نیچے کیا تو سب لوگ کہیں گے کہ اس نے اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے یہ کام کیا اور اگر ہمارے ساتھ کوئی مفلوج آدمی جس کو فالج کی بیماری ہے راشہ ہاتھ کامپنی کی بیماری ہے اس کا ہاتھ کامپتا ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ مجلس میں کیوں ہاتھ کو اٹھاتا ہے اور ہاتھ کو ہلاتا ہے سب کہیں گے یہ بیچارہ مجبور ہے جو آدمی کسی چیز پر مجبور ہو اس کی وجہ سے اس پر گناہ نہیں معاف ہے بلکہ بیماری ہے ثواب ہے اور جو آدمی اپنے اختیار سے ایک کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار کا ذمہ دار ہے اور آدمی اپنے اختیار سے ایک کام کرتا ہے یہ سب کو معلوم ہے کہتے ہیں یہ مولوی کو بھی معلوم ہے یہ پاگل کو بھی معلوم ہے یہ کتے کو بھی معلوم ہے یہ شیر کو بھی معلوم ہے یہ پولیس کو بھی معلوم ہے کہ یہ کام اس نے اپنے اختیار سے کیا یا بے اختیار ہے اس لیے اگر کسی آدمی نے کسی کو بندوق سے مارا بندوق سے گولی لگائی تو کوئی بھی بندوق پر بندوق پر کوئی بھی کیس نہیں چلائے گا بلکہ کہیں کہ بندوق تو بندوق ہے بے اختیار ہے جو کچھ مقدمہ اور کیس ہوگا وہ چلانے والے پر ہوگا جج بھی آدمی کے خلاف فیصلہ کرے گا بندوق کے خلاف فیصلہ نہیں کرے گا کہ بندوق کو جیل میں رکھو پستول کو جیل میں رکھو اور اگر کوئی آدمی کتے کو پتھر مارے تو کتا پتھر کو نہیں پکڑے گا بلکہ جس نے پتھر کو مارا ہے اس کی پیچھے آ کر کتا پکڑے گا کتے کو بھی معلوم ہے کہ پتھر کا اختیار نہیں اور انسان کا اختیار ہے اسی طرح جج کو معلوم ہے کتے کو معلوم ہے شیر کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے کہ یہ کام اختیار سے کر رہا ہے یا بغیر اختیار کے ہوں تو بہرحال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے اگر کوئی آدمی چھت پر چڑھ گیا اور چھت پر چڑھنے کے بعد اس نے چھلانگ لگائی اور نیچے گرا اور اس کا ہاتھ پیر ٹوٹ گیا تو سب اس کو ملامت کریں گے اور اگر مر گیا تو اس پر عذاب ہوگا کہ تم نے کیوں اوپر چڑھ کر کے اپنے آپ کو نیچے گرایا زبردستی چلان کیوں لگائی اس لیے کہ اس نے اپنے اختیار سے کیا اور اگر کوئی درخت پر چڑھ گیا ہو اور بے اختیار گر گیا اس نے اپنے آپ کو زبردستی اپنے آپ کو قابو میں رکھا کنٹرول میں رکھا لیکن وہ کنٹرول میں نہیں رہ سکا گر گیا سب کہیں گے بیچارہ غریب بے اختیار تھا اس لیے ایسے بے اختیار پر کوئی گناہ نہیں ہوگا تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تقدیر ہوتی ہے ایک کام مقرر ہوتا ہے اور اس میں اس کام میں آدمی کا اختیار نہیں ہوتا تو پھر اس پر گناہ نہیں ہے اس پر راضی رہنا چاہیے کہ یا اللہ آپ کی طرف سے مقدر ہے اور ہمیں ہم اس تقدیر پر راضی ہیں رضا بالقضاء نرضا بقضاء اللہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں یہ مسلمانوں کے اسلام اور ایمان کا مسئلہ ہے اور آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ جو میرے لیے مقدر ہوا تھا بظاہر تو میرے لیے اچھا نہیں ہے بظاہر میرے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن میں تقدیر پر راضی ہوں ممکن ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی خیر رکھی ہوگی یہ آدمی اپنی ایمان کا حصہ بنا دے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت سارہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے مطالبہ کیا کہ حضرت حاجرہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی اور شہزادی تھی بادشاہ نے بخش کیا تھا کیونکہ بادشاہ نے ان کی کرامت کو دیکھا تھا کہ جب اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو بادشاہ مفلوج ہو جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا اس کا گلا دب جاتا تھا جیسے کسی نے گلا دبایا ہو جب تین مرتبہ یہ دیکھا تین دفعہ یہ دیکھا تو پھر اس نے حضرت حاجرہ ان کو بخش دی حضرت حاجرہ چونکہ دوسری بیوی تھی تو حضرت سارا نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ ہمارے پاس نہ رہے ان کو کہیں دور لے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے فرمایا جو سارا کہہ رہی ہے آپ مان لیں مکہ مکرمہ کے اس صحرا میں ان کو رکھا جہاں نہ پانی کا انتظام نہ کھانے کا انتظام نہ مکان کا انتظام جب ان کو چھوڑا چھوٹے بچے کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ وہ چھوٹا بچہ جو بڑھاپے کے عالم میں پیدا ہوا تھا اور ان کے ساتھ والدین کی محبت کا کیا کہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے ساتھ محبت بے پناہ تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں رکھا جب واپس آ رہے تھے تو حضرت حاضر نے تین مرتبہ فرمایا آپ کس کے اوپر ہمیں چھوڑ رہے ہیں یہاں سہارا میں اور پھر سوال کیا کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں فرمایا عز اللہ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے چنانچہ پانی کا انتظام نہیں تھا واقعہ لمبا ہے پانی کا انتظام اللہ تعالیٰ نے زمزم کی شکل میں کیا اور زمزم میں حدیث میں آتا ہے زمزم لما شور بلہ زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرتے ہیں ہماری تو نیت ہی کمزور ہے اس لیے ہم جس نیت سے پڑھ پیتے ہیں تو ہماری وہ نیت مکمل نہیں ہوتی اگر ہم اس نیت سے پیتے ہیں کہ ہم زمزم پیتے ہیں تاکہ ہمارا ہماری بھوک ختم ہو جائے اوپر سے تو ہماری یہ نیت ہے لیکن دل میں یہ نیت ہے کہ دوپہر کے وقت ہم البیگ میں جا کر کھانا کھائیں گے وہ پکی نیت نہیں ہوتی ہماری نیت کچی ہوتی ہے ورنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ زمزم کو تیس دن پیتے رہے اس مقصد کے لیے کہ میرے پاس تو کچھ نہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمزم میں تیس دن پیتا رہا اور کھانے کا کام تو اپنی جگہ میرا بدن موٹا ہو گیا وہ فرماتے ہیں کہ میری پیٹ میں شکن جس کو کہتے ہیں بل رسی پڑ گئی رسی یہ جب آدمی موٹا ہو جاتا ہے تو اس کے پیٹ کے اطراف میں رسیاں پڑتی ہیں اور بل پڑتے ہیں اس لیے کہ حضرت ابو ذر جیسے مخلص کون ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم کا انتظام فرمایا پھر جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو وہ شکار کرتے تھے شکار کا گوشت کھاتے تھے روٹی نہیں تھی بریڈ نہیں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صرف پانی اور گوشت کو پیتا کھاتا ہو وہ دوسری جگہوں میں مضر ہو سکتا ہے لیکن اگر مکہ مکرمہ میں کوئی یہ دونوں پی لے کھانا کھانے کی جگہ گوشت اور پانی تو وہ مضر نہیں ہے یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے وہاں شادی کی جرہم قبیلے کے جو لوگ آئے تھے ان میں ایک لڑکی کے ساتھ شادی کی اللہ تبارک و تعالی نے جو تقدیر مقرر فرمائی تھی جو مقرر فرمایا تھا جو بات مقرر فرمائی تھی اور ابتدا میں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں کھانے کا کیا ہے پانی کا کیا ہے بستی نہیں ہے محلہ نہیں ہے سایہ نہیں ہے تو بظاہر خرابی تھی لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی خیر رکھی کہ قیامت تک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو طواف کیے تھے اور جو سعی کی تھی اس کو لوگ کرتے رہیں گے ان کو ثواب پہنچتا رہے گا اور لوگ پوری دنیا سے کھینچ کھینچ کر کے مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بظاہر بری چیز تھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خیر رکھی اس لیے فرماتے ہیں ممکن ہے آپ لوگ کسی چیز کو برا سمجھتے ہو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر رکھی ہو یوسف علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ لے یوسف علی نبینا علیہ السلام بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے کنویں میں ڈالے گئے اور قافلہ آیا کنویں سے نکالے گئے اس وقت اگر کوئی عام آدمی ہوتا اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی وہ یہ سوچتا ہوگا کہ میں کہاں پڑ گیا اور میرا کیا حشر ہوگا اور میری میرا نصیبہ کتنا خراب ہے میری قسمت کتنا کتنی خراب ہے لیکن آسا ان رہو شے وهو و خیر القم حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے اور مصر کے بادشاہ تھا مصر کا بادشاہ اس نے خریدا ان کے ساتھ محبت پیدا ہو گئی انہوں نے کہا کہ ان کو گھر میں رکھے یہ ہمارا کام آئیں گے یا ہم ان کو اپنا بچہ بیٹا بنا لیں گے وہیں سے ترقی کی اور پھر دوسری مصیبت ان پر آئی زلیخا کی طرف سے کہ زلیخا نے ان سے غلط غلط کام کا مطالبہ کیا یوسف علیہ السلام نے قبول نہیں کیا ظاہر بات ہے وہ تو اللہ کے پیغمبر بننے والے تھے پھر جیل میں ساتھ ساتھ گئے سات سال جیل میں پھر اللہ تعالیٰ نے جیل سے ان کو نکالا اور بادشاہی کے تخت پر بٹھایا اور پوری فیملی کو بلایا اور پوری جہاں جہاں تک ان کی حکومت تھی وہاں تک انہوں نے انصاف اور عدل کو قائم کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ذریعے سے برکات کو تقسیم کیا تو آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں جو کام میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرے لیے بظاہر شر ہے لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی خیر رکھتے ہیں اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی والد نے دعا فرمائی یا اللہ مجھے بیٹا دے وہ بیٹا جو بیت المقدس کا خادم بن جائے اور بیت المقدس میں خدمت کرے بجائے بیٹا کی بیٹی مل گئی حضرت مریم پیدا ہو گئی اس وقت اس کے دل میں یہ گزرا ہوگا کہ میں نے کیا مانگا تھا مجھے کیا مل گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم نے طلب کیا اس کے مقابلے میں یہ بہت بہتر ہے چنانچہ حضرت مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ اور بعض علماء کا قول ہے کہ وہ نبی تھی لیکن اکثر کہتے ہیں کہ عورتوں میں نبی نہیں ایک خاتون سے ایک مرد نے کہا کہ دیکھو عورتوں میں کوئی نبی نہیں آئی اور عورتیں نبی نہیں بنی اس نے جواب میں کہا ہاں لیکن یہ بھی سن لو کہ عورتوں نے کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا مردوں نے کیا ہے عورتوں کو یہ بھی فضیلت حاصل ہوئی ہے کہ عورت نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا فرعون نے کہا انا ربکم اعلیٰ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کرامت والی ولی بنایا تو بغیر موسم کے ان کو پھل ملتے تھے اور وہ اپنی خانقاہ اور اپنی عبادت خانہ میں بیٹھی رہتی تھی پھر بغیر ظاہری اسباب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹے کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان جلیل القدر اور بڑے پیغمبروں میں شمار ہوتے ہیں جن پیغمبروں کو اول العظم کہتے ہیں اول العظم انبیاء وہ ہوتے ہیں جو بڑی ہمت والے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اونچے درجے اور بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صف میں شمار ہوئے تو حضرت مریم پیدا ہوئی لیکن اپنے ساتھ کتنی برکتوں کو لے کر آئی جن برکتوں کا شمار نہیں ایسا ان تک رہو خیر القم تم کسی چیز کو مصیبت سمجھتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس میں بڑی خیر ہوگی لیکن یہ تب جب آدمی رضا بالقضا کرے یا اللہ آپ کی قضا اور فیصلے پر میں راضی ہوں کہتے ایک مقضی ہے ایک قضا ہے مقضی جو کام ہو جائے وہ تو آدمی کو پسند نہیں لیکن اللہ کی قضا اللہ کا فیصلہ پسند ہونا چاہیے سلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ صحابہ کرام کی تعداد چودہ سو پندرہ سو تھی ایک ہزار چار سو ایک ہزار پانچ سو عمری کی نیت سے آئے تھے اور اپنے ساتھ اسلحہ وغیرہ زیادہ نہیں لائے تھے احرام کے لباس میں ملبوس تھے اور حدیبیہ کے مقام پر ٹہر گئے اور بار بار مشرقین سے مطالبہ کیا سنچے ہجری میں کہ آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم عمرہ کریں مشرقین اجازت نہیں دیتے تھے ایک وفد آیا دوسرا وفد آیا تیسرا آیا یہاں تک کہ سہیل ابن عمر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کام آسان ہو گیا فیصلہ ہوا فیصلے میں یہ ہوا کہ ابھی آپ نہیں آ سکتے اس وقت آپ مکہ نہیں آ سکتے یہ فیصلہ بظاہر بہت بھاری تھا بظاہر اچھا نہیں تھا اندر سے اچھا تھا اسی طرح آئندہ سال آپ آئیں گے لیکن صرف تین دن کے لیے آئیں گے یہ فیصلے بھی مسلمانوں کے لیے بہت بھاری تھا کہ ہم آئیں گے تو ہمارا وطن ہے پرانا وطن ہے ہم صرف تین دن کے لیے کیوں آئیں گے یہ بھی فیصلے میں لکھا گیا کہ جو مسلمان ہو جائے اور مکہ مکرم سے مدینہ منورہ آ جائے اس مسلمان کو آپ واپس کریں گے یہ مسلمانوں کے لیے بہت بھاری تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ کے لیے کہ ایک مسلمان آئے گا ہم اس کو واپس کریں گے جب ہم واپس کریں گے تو وہ تو مصیبتوں کے اندر پس جائے گا اس کے اوپر جو مظالم کیے جائیں گے ان کی تو کوئی حد نہیں یہ بھی فیصلہ ہوا اور لکھا گیا کہ جو مدینہ منور سے مکہ مکرمہ آ جائے اس کو واپس نہیں کیا جائے گا یہ بھی مسلمانوں پر بہت بھاری ہے بھاری تھا کہ جو ہمارے ہاں سے جائے وہ واپس نہیں کریں گے ان کے ہاں سے آئے تو واپس اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کے بعد جو لمبا واقعہ ہے یہ نازل فرمائے ان فتح نہ لکفت ہے مبینک ان فتح نہ لکفت ہے مبینہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی دے دی حضرت عمر فرماتے ہیں حضرت یہ کیسی کھلی ہوئی کامیابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر تو کرو اور حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اب بظاہر وہ کام جو اچھا نہیں اوپر سے اچھا نہیں اندر سے کتنا اچھا ہو گیا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کو خطوط لکھے دعوت کا کام خوب شروع ہو گیا اطراف میں قبائل سب مسلمان ہو گئے دین کی دعوت کا اتنا بڑا کام ہو گیا کہ کبھی نہیں ہوا تھا اس لیے کہ جنگ قتال موقوف ہو گیا لڑائی موقوف ہو گئی اور جو مسلمان مسلمان ہو کر کے مکہ سے مدینہ آئے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کیا واپس کرنے کے بعد کیا ہوا جو واپس کرنے والے تھے دو آدمی تھے واپس ہونے والا ایک آدمی تھا ابو بصیر رضی اللہ عنہ راستے میں ان دو آدمیوں سے کہا ایک سے کہا یہ آپ کی تلوار تو بڑے بہت چمک رہی ہے بہترین تلوار ہے اس نے کہا ہاں جی دیکھ لو یہ تو فلان جگہ میں نے بنوائی ہے جیسے اس نے تلوار لے لی اس کا گلا کاٹ دیا ایک کو ختم کیا اور دوسرا مشرق بھاگ گیا اور مدینہ منورہ آیا کہ میرا ساتھی قتل ہوا مجھے بھی قتل کر دی حضرت نے فرمایا میں کیا کروں میں نے تو آپ کے حوالے کر دیا لے جاؤ اب آپ نہیں لے جا سکے تو میں تو مدار نہیں ہوں پھر اس کے بعد وہ وہاں ٹھہرے مکہ مدینہ کے درمیان اور جتنے بھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والے آتے تھے چھپ کے ان کے پاس ٹھہرتے تھے ان کی جماعت بن گئی اتنی بڑی جماعت بن گئی کہ جب مشرقین ادھر ادھر قافلہ لے کر آتے تھے کھانا لاتے تھے اور شام جاتے تھے ان پر حملہ کرتے تھے مال غنیمت کو لیتے تھے ان کو ختم کرتے تھے کچھ دنوں کے بعد مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی بھیجا حضرت آپ مہربانی کریں یہ جو درمیان میں لوگ ہیں ان کو آپ اپنے پاس بلائے اور پھر ہماری طرف سے یہ ہم پیشکش کرتے ہیں کہ جو مکہ سے مدینہ مسلمان بن کر آئے ان کو آپ واپس نہ کریں خود خود اس کو ختم کیا اور اس کے بعد فتح مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ ہموار فرمایا تو کبھی کبھی کسی چیز کوئی چیز اوپر سے اچھی نہیں ہوتی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطن میں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی خیر رکھتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تاریخ میں مشہور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نکل رہے تھے کتنی خراب بات کتنی غلط بات تھی راستے میں کسی نے کہا آپ اپنی بہن کی خبر لے وہ مسلمان ہو گئی ہے بہن کے پاس گئے وہاں خباب ابن عرض رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے وہ چھپ گئے اور حضرت عمر نے ان کی پٹائی شروع کی اپنی بہنوئی کی پٹائی شروع کی <coughs> سعید ابن زید کی <coughs> اتنے میں ان کی بہن چھڑانی کے لیے آئی قصہ آپ حضرات کو معلوم ہے اور پھر حضرت عمر سے کہنے لگی جو تم کرتے ہو کرتے رہو ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں حضرت عمر نے کہا یہ آپ ہمیں قرآن کریم دے دے انہوں نے کہا آپ پاک نہیں ہیں وہ پاک ہو گئے غسل کیا قرآن کریم کی تلاوت کی تواہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ کہنے لگے یہ تو بہترین کلام ہے مجھے لے جاؤ تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں اتنے میں خباب رضی اللہ عنہ نکلے کہنے لگے میں نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سنی انہوں نے فرمایا یا اللہ اسلام کو قوت دے دے یا عمر ابن خطاب کی ایمان کے ساتھ اور یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل کے ساتھ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے انشاءاللہ ابھی آپ مسلمان ہو جائیں گے وہ مسلمان ہو گئے دار ارقم میں آئے دروازہ کٹ کٹ آیا اندر سے لوگوں نے کہا عمر ہے ان کے پاس تلوار ہے حضرت حمدہ نے فرمائے کوئی بات نہیں تلوار ہو تو ہمارے پاس بھی تلوار ہے اندر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اے عمر اب تک آپ اپنی جہالت پر رہیں گے غلط کام پر رہیں گے انہوں نے کہا کلمہ پڑا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا کلمہ پڑھایا اس کے بعد ابو جہل کے پاس گیا عمر اور ابو جہل کا دروازہ کٹ کٹایا اس نے کہا بتیجے بہت اچھا ہوا آپ کیسے آئے کہنے لگے میں مسلمان ہو گیا ابو جہل نے کہا قبح اللہ وجہ کا اللہ تعالیٰ تم کو اللہ تبارک و تعالی تم پر لانت کرے اللہ تعالی تم کو برباد کرے واپس آئے اور اس کی برکت سے پھر خانہ کعبہ کے پاس نماز شروع ہو گئی اور دو صفوں میں مسلمان آئے اللہ تعالیٰ نے کتنی خیر رکھی دیکھو اللہ بظاہر حضرت عمر کا جانا حضرت عمر کا حملہ کرنا کتنی بری بات تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی بڑی خیر رکھی اتنی بڑی خیر رکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری امت میں نمبر دو آدمی بن گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد ان کا نمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اگر ایک راستے سے جاتا ہو اور حضرت عمر اسی ایک راستے سے حضرت عمر جاتے ہو تو شیطان اس راستے سے نہیں جائے گا اپنا راستہ تبدیل کرے گا اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی جو بظاہر اوپر سے برائی اور شر ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی خیر رکھتے ہیں بخاری شریف پہ ایک حدیث ہے کہ ایک عورت تھی اور وہ افریقن عورت تھی اور ایک قبیلے نے اس کو آزاد کیا لیکن وہ اتنی وفادار تھی کہ انہوں نے کہا آزادی کے بعد بھی میں تمہارے ساتھ رہوں گی ان کے ساتھ رہتی تھی رہنے کے بعد ایک مرتبہ ان کا ایک بچ ان کی ایک بچی تھی اس بچی نے ہار پہنا تھا جس میں موتیاں اور جس کے اندر سرخ ڈورا اور موتی تھی ایک چیل آئی پرندہ اور اس نے اس کو اٹھایا اس ہار کو اٹھایا جب ہار کو اٹھایا اور لوگوں نے نہیں دیکھا تو انہوں نے ان پر الزام لگایا کہ یہ تم نے کیا یہ افریقن جو لڑکی تھی اس پر تم نے چوری کی اس نے کہا میں نے تو چوری نہیں کی مجھے معلوم ہی نہیں کہتے ہیں کہ اس کی تلاشی لی اور وہ کہتے یہاں تک کہ میری شرمگاہ کی تلاشی لی کہ کئی ہار یہاں نہیں چھپایا ہو اس وقت اس کی دل سے دعا نکلی یا اللہ یہ تو مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اور میں بری ہوں اے رب کریم انتظام فرما دیں اتنے میں اوپر سی چیل آئی اور اس ہار کو ڈال دیا چیل نے سمجھا تھا کہ یہ گوشت ہے اور چربی ہے اور وہ تو موتی اور سرخ رنگ کی کا ڈورا تھا اس کو گرایا اس عورت نے کہا دیکھو یہ ہے وہ ہار جس کی وجہ سے تم نے مجھ پر تہمت لگائی تھی اوپر سے کتنا برا واقعہ ہوا اندر اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی خیر رکھی وہ عورت کہتی ہے اب تو میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گی میری وفاداری ختم ہو گئی وہاں سے چلی مدینہ منور پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا مسلمان ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مسجد کے صحن کے باہر جو جگہ ہوتی ہے کورٹ یارڈ اس میں ایک خیمہ لگایا اس میں رہتی تھی اور حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی وہ عورت حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب بھی وہ میرے پاس آتی تھی اور میرے پاس بیٹھتی تھی تو یہ شاعر پڑھتی تھی وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِن من رَبِّنَا أَلَا, أن أَلَا إِنَّهُ مِن نہ الْكُفْرِ کفر انجانی وہ ہار والا دن اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب قدرت ظاہر ہوئی اس نے مجھے کفر کے شہر سے نجات دلائی اور اسلام میں پہنچایا ایسا ان رہو شے وہ خیر القم کبھی کبھی آدمی کسی کام کو برا سمجھتا ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی خیر رکھتے ہیں اس لیے رضا بالقضا ضروری ہے اور حبیب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ عجیب ہے ایسا ان شیئن وہو خیر الحکم سلمان رضی اللہ عنہ مجوسی تھے اور ان کا باپ مجوسی تھا اور وہ مجوسیوں کا جو عبادت عبادت کی جگہ جس کو آتشکدہ کہتے ہیں آگ کی جگہ جس میں ہزاروں سال سے آگ جلتی تھی تو حضرت سلمان کے والد اس کے مینیجر تھے اس کے چیئرمین تھے اور بڑے آدمی تھے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو اس طرح رکھتے تھے جیسے لڑکی کو باہر نہیں جاتے تھے لوگوں سے میل جول نہیں تھا ہر چیز گھر پر موجود تھی باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی ایک مرتبہ کسی ضرورت کے لیے حضرت سلمان باہر گئے رام ہرمس کے رہنے ایران اور فارس کے رہنے والے تھے راستے میں ایک عیسائی راہب کو دیکھا اس وقت اسلام نہیں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے اس کو دیکھا اس کے پاس بیٹھا اور کہا یہ آپ کا دین تو ہماری دین سے اچھا ہے ہم تو آج کی عبادت کرتے ہیں سورج کی عبادت کرتے ہیں ستاروں کی عبادت کرتے ہیں آپ کا دین تو ہمیں اچھا لگتا ہے اس نے کہا ہاں ہمارا دین اچھا ہے جب واپس گھر آیا تو اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں فلان راہب سے آج ملا اور مجھے معلوم ہوا کہ ان کا دین ہماری دین سے اچھا ہے باپ نے کہا اچھا تم یہ باتیں کرتے ہو اس پر اور پابندی لگائی ایسی پابندی لگائی کہ بالکل وہ گھر سے نہیں نکل سکتا تھا لیکن اس نے چپکے سے راہب کو خبر پہنچائی راہب سے پوچھا تھا کہ یہ جو آپ کا دین ہے عیسائیت اس کا مرکز کہاں ہے زیادہ لوگ کہاں ہوتے ہیں تو راہب نے بتایا تھا کہ ہمارے بڑے بڑے راہب اور ہمارے بڑے بڑے علماء شام میں ہیں تو سلمان فارسی نے اس کو خبر بھیجی کہ جب کوئی قافلہ شام کی طرف جا رہا ہو تو مجھے اطلاع کر دو میں چھپکے سے نکل آؤں گا ان کے ساتھ چلا جاؤں گا ایک قافلہ شام جا رہا تھا سلمان رضی اللہ عنہ چپکے سے نکلے ان کے ساتھ ہو گئے اور شام پہنچ گئے شام پہنچنے کے بعد ایک راہب راہب کا مطلب جس کو تارک الدنیا کہتے صرف عبادت کرتا ہے اور کسی گوشے میں کونے میں بیٹا رہتا ہے یا کسی خانقاہ میں بیٹا رہتا ہے اس کے ساتھ رہے لمبی مدت رہے لیکن وہ بہت بڑا حریص تھا اپنے لیے مال جمع کرتا تھا کسی پر خرچ نہیں کرتا تھا کسی کو کھلاتا پلاتا نہیں تھا اور سب اپنے لیے اس کا انتقال ہو گیا سلمان سے لوگوں نے پوچھا سلمان نے کہا دیکھو یہ تم اس کو دفن کرتے ہو لیکن اس نے اتنے مٹ کی زمین کے اندر دفن کیے ہیں سونے چاندی کے سونے چاندی کے مٹ کے لوگوں نے نکالے اور اس راہب کو لوگوں نے سزا دی مرنے کے بعد اور اس کو اس کی لاش کو ڈال دیا پھر وہ کسی اور جگہ گئے نصیبین مختلف جگہوں پر گئے ڈھائی سو سال تو ان کی عمر پکی بات ہے اور ڈھائی سو سال سے حضرت سلمان کی عمر کہتے ہیں زیادہ ہے دوسرے راہب کے پاس کہتے وہ بہت اچھے آدمی تھے ان کے پاس رہے خرچ بھی کرتے تھے خود بھی کھاتے تھے اس کا جب انتقال ہوا تو تیسرے کے پاس چوتھے کے پاس ایک راہب کے پاس ٹھہرے تھے ان سے پوچھا انہوں نے کہا تم کب تک گھومتے رہو گے یہاں ابھی ہمیں یہ یہ معلوم ہو چکا ہے ہماری کتابوں سے اور خواب سے کہ نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قریب ہے اس لیے آپ وہاں چلے جائیں اور وہ عرب میں سے نکلیں گے وہ جگہ سے وہ نکلنے والے ہیں اور ظاہر ہونے والے ہیں جہاں کھجوروں کی بے شمار درخت ہے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس جو اس وقت رضی اللہ عنہ نہیں تھے گائے بھیڑ بکریاں اور گائے وغیرہ بیل وغیرہ تھی ایک قافلہ سعودی عرب کی طرف جا رہا تھا حضرت سلمان نے ان سے کہا تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ اور کرائے کے طور پر یہ جو میرے پاس بھیڑ بکریاں گائے ہیں یہ لے لو اور مجھے لے جاؤ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ان سے وہ چیزیں لے لی اور راستے میں ان کو لے جا رہے تھے ان کو زبردستی غلام بنایا اور ان کو کسی آدمی کے ہاتھ بیچ دیا پھر اس نے دوسرے کے ہاتھ تیسرے چوتھے کے ہاتھ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ پہنچایا مدینہ منورہ میں رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اس وقت غلام تھے دیکھو غلام تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزاد کو غلام بنایا فقیر بنایا بیچے گئے فروخت ہو گئی خدمتی کی محنتیں اٹھائی نتیجہ کتنا بہتر کتنا اچھا نتیجہ نکلا کہتے ہیں میں ایک یہودی کا غلام تھا اور درخت کے اوپر چڑھ گیا تھا کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میں جلدی جلدی اترا قریب تھا کہ میں گر جاتا اور میرے پاس کھجوری تھی جو نیچے میرا آقا تھا اس نے میری پٹائی کی کہ تم کیوں اتنے خوش ہو گئے اور تم کیوں اتنی جلدی اتر گئے کہا میں نے پرواہ نہیں کی اور جو اس کے پاس کھجوری تھی وہ لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرم نے پوچھا یہ کھجوری کیا ہے حضرت سلمان نے فرمایا یہ صدقہ ہے رس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوری تقسیم کی خود نہیں کھایا ان کو معلوم ہو چکا تھا کتابوں سے کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے ہدیہ کھاتے ہیں اور ان کی پیٹ کی جانب کندھے پر ختم نبوت کی مہر ہے دوسرے دن پھر سلمان رضی اللہ عنہ آئے اور کھجوری ان کے پاس تھی فرمایا حضرت یہ ہدیہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کھائی دوسروں کو بھی کھلائی پھر پیچھے سے آئے تاکہ ختم نبوت کی مہر دیکھ لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمیص اٹھائی ختم نبوت کی مہر دیکھی مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد وہاں رہے بدر میں شریک نہیں ہوئے احد میں شریک نہیں ہوئے اس لیے کہ غلام تھے اور یہودی بدبخت یہودی کے غلام تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان آپ اپنے مولا کے ساتھ مکاتب کا معاملہ کیوں نہیں کرتے کہ آپ کو مکاتب بنائے مکاتب کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مولا اور آقا کو کچھ رقم دے دے اور تم آزاد ہو جاؤ حضرت سلمان نے کہا میں آج بات کر لوں گا سلمان رضی اللہ عنہ آئے اور اپنے مولا سے کہا آقا سے آپ مجھے مکاتب بنا دیں اس نے کہا بہت خوشی کی بات ہے لیکن اس نے ایسے شرائط لگائی کہ جس سجن شرائط کے نتیجے میں یہ کبھی آزادی نہ ہو ہمیشہ غلام رہے کہنے لگے وہ آقا اور مولا کہنے لگا کہ آپ اتنا اوقیہ بیس اوقیہ سونا دے دے جس کی تقریباً آٹھ ہزار درہم آٹھ ہزار درہم دے دے اور آپ کھجوروں کو تین سو کھجوروں کو باغ میں لگا دے جب وہ کھجورے کھجور دینے لگے وہ کھجورے جب پھل دے پک جائے بس تم آزاد ہو اور اس زمانے میں کھجوروں کے درخت لگانے اور کھجور پکنے میں پچیس سال لگتے تھے بیس سے لے کر پچیس سال تک جب کوئی پودا لگاتے تھے تو بیس پچیس سال میں وہ پھل دیتا تھا اور اس کا پھل پکتا تھا اتنی مدت اس اس میں زمانے میں لگتی تھی آج کل تو جاپان نے مختلف قسم کی بیج نکالے ہیں تو چار پانچ سال کے اندر کھجور جوان ہو جاتا ہے اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا مولا کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہمیشہ غلام رہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یا رسول اللہ وہ بدبخت یہ کہہ رہا ہے آٹھ ہزار درہم کے برابر سونا اور دوسری طرف کھجوروں کے پودوں کو لگاؤ پھر بیٹھے رہو انتظار میں پچیس سال بیس سال تک وہ پھل دیں گے تو اس کے بعد آپ آزاد ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول کر لو کوئی بات نہیں قبول کر لیا کچھ دن جب گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باہر سے جو جزیا خراج یا جو باہر سے مال آتا تھا مال غنیمت اس میں سونے کا ایک ٹکڑا تھا جیسے آج کل کہتے سونے کی اینٹ اس میں سونے کی اینٹ تھی جیسے یہاں کروگر رین ملتا ہے double Krugerrand single Krugerrand اور نصف کروگر نین وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان آؤ جی اس کو تولو کتنا ہے جب تولا تو وہ بیس اوقیہ نکلا ہو یعنی وہی جو آٹھ ہزار درہم کے برابر ہو فرمایا یہ دے دے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوگا وہ دے دیا اب کھجوروں کی باری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان جب تم پودوں کو لگاتے ہو تو مجھے بلاؤ میں لگا دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا پودے لگ گئے ایک سال میں سب کھجوروں نے کھجور کے پودوں نے اور کھجور کے درختوں نے پھل دیا ایک سال میں ایک سال میں جب کام ہو گیا تو حضرت سلمان آزاد ہو گئے اس لیے حضرت سلمان اپنے آپ کو سلمان ابن اسلام کہتے تھے اسلام کا بیٹا اور وہ فرماتے ہیں کہ میں بدر میں شریک نہیں ہوا تھا میں احد میں شریک نہیں ہوا تھا میں خندق میں شریک ہوا کیونکہ آزاد ہو گیا غزوہ خندق سن چار ہجری میں ہے جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں غزب خندق بھی کہتے ہیں تو چار ہجری میں وہ مسلمان وہ چار ہجری میں آزاد ہو گئے اور پھر اتنے ہوشیار آدمی تھے کہ وہ خندق کی جو ترتیب تھی اور خندق کی کھدائی کا مشورہ تھا حضرت سلمان نے دیا تھا کہ حضرت یہ تو مدینہ منور پر حملہ کرنے والے ہیں مدینہ منور میں خون خون بہانے والے ہیں جب خندق کھو دی جائے تو یہ اس خندق کو پار نہیں کر سکیں گے وہ ہوائی جہاز کا زمانہ تو تھا نہیں میزائل کا زمانہ نہیں تھا چنانچہ وہ تدبیر کامیاب ہو گئی تو دیکھیے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ غلام بنائے گئے غلامی میں ان پر کیا گزری اور ان پر کتنے مظالم ہوئے اور ان نے کتنی مشقتیں برداشت کی اور کہاں سے کہاں آئے لیکن نتیجہ کتنا بہتر نکلا حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلمان و منا حضرت سلمان ہم میں سے ہیں یعنی لوگ تو اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہیں حضرت سلمان ہم میں سے ہیں تو بہرحال ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ رضا بالقضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رکھنے کو را اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کو اپنی علامت بنائے اور اپنا شعار بنائے اور اس پر کار بند رہے صلی اللہ علیہ محمد علیہ و صاحب ہمارا بھی آج کا سفر تھا کینسل ہو گیا تو رضا بالقضا کے سلسلے میں یہ چند آپ حضرات کے سامنے عرض کی اب حضرت مفتی صاحب کی ملفوظات میں سے سے اور مکتوبات میں میں تھوڑا سا سناتا ہوں بہت سے جاہل پیروں نے پیر کا مرتبہ بہت زیادہ بڑھا دیا اور اس میں غلو کر کے کیا سے کیا کر دیا حضرت والا کے الفاظ میں مرید کی پیر کے ساتھ تعلق کو کیسا ہونا چاہیے مرید کا تعلق پیر سے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ذہن میں اعتقاد رکھ کے باطن کے لیے مجھے سب سے زیادہ فائدہ یہاں سے پہنچے گا اور میں ان کی ہدایت پر عمل کرنے سے اپنے مولا شانہ کی معرفت حاصل کر سکوں گا اور دنیا کی محبت و رغبت کم ہو کر آخرت کی رغبت زیادہ ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت حاصل ہوگی اور ان کی ہدایت پر عمل نہ کرنے سے نفس کی اصلاح نہیں ہوگی بعض جاہل پیر نامحرم عورتوں کو بے پردہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کرتے ہیں ان سے بدن دبواتے ہیں اور ان کے شوہر بھی اس کی اجازت دیتے ہیں ایسے جاہل پیر خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں حضرت ارشاد فرماتے ہیں نامحرم کے سامنے بے پردہ آنا منع ہے اور اس کے ساتھ خلوت تنہائی حرام ہے اور جو پیر نامحرم عورتوں کو مرید کر کے ان سے خلوت کرے اور جلوت میں یعنی مجلس میں ان سے بے پردہ ملے ان سے بدن دبوائے وہ خود اس کا محتاج ہے وہ پیر اس کا محتاج ہے کہ کسی متبع سنت صاحب نسبت بزرگ سے اپنے نفس کی اصلاح کرا لے دوسروں کو مرید کرنے کا وہ اہل نہیں اس کا نفس اس پر غالب ہے وہ اپنے نفس پر غالب نہیں ہے بلکہ ایسے شخص فاسق ہے اس سے بیعت ہونا ناجائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر بیعت نہیں فرمایا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں انما ان مبایعت صلی اللہ علیہ وسلم النساء کان کلاما یکلمها به کلام کی ذریعے سے بیعت فرماتے تھے ہاتھ کی ذریعے سے نہیں فرماتے واللہ ما مست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 عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم أرضنا بقضائك اللهم أرضنا بقضائك وبارك لنا فيما قدر لنا حتى لا لا نحب تعجيل ما أخرتنا ولا تأخير ما عجلتنا اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت حسبي الله لديننا حسبي الله لدنيانا اللهم اجعلنا لك ذكارا لك شكارا لك رحابا لك مطاعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسل سقيمة صدورنا اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحيتنا اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحيتنا اللهم اكفنا اللهم اجعل نبينا لنا فرطا وحوزه لنا موردا اللهم اجعل ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الله next week there won't be any شاء الله next week there won't be any مجلس